حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا بیوی جب اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے یعنی صدقہ دے جبکہ اسراف کرنے والی نہ ہو تو اسے صدقہ کرنے کا اور اس کے شوہر کو کما لانے کا ثباب ہے اور اس کے خزانجی کو بھی اسی قدر ہے ان میں سے کوئی بھی کسی ان میں سے کوئی بھی کسی کا اجر کم نہیں کرتا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پچاسی